صدر مہاراجہ کی طرح کا لوگوں کی فال اور اللہ تعالیٰ کو اللہ والا بنا لیں سدر والا کا ہی آتے اور کبھی میں کم ہے میں تعلیم نہ آگے ہوں بلکہ بندی رہی جائے گی کیا بات پیشی جائے گی بڑوں میں اللہ تعالیٰ الگ الگ سے بیٹھ کر بات میں اللہ بیٹھ کر جاتی تو میری تو احمد نہیں ہو رہی تھی صحیح رہا کوئی باتیں کر رہے تو ہمارے دوبارہ یہی درجے لے رہے کہ ہم لوگ جو ہے گناوں کو چھوڑ دیں گے ورنہ والے رہ جائیں گے بہت آسان کام کام نہ کرو اور مزدوری لے لیکن یعنی کون سی کام نہ کریں ہم لوگ گناہ کی کام نہ کریں آنکھوں پہ پابندی لگا دیں نہ میرا عورتوں کو نہ دیکھیں ٹی وی نہ دیکھیں تصویریں نہ دیکھیں انٹرنیٹ کی سائٹ نہ دیکھیں کانوں میں پابندی لگا دیں کرانی کام کھانے نماز پہ پابندی لگانے لگانے کی سن رہے لیبر کرنی ہے ہاتھ سے پابندی لگا دیں لڑکیوں کی چیکنگ نہ کریں بہترین نہ کریں پیروں پہ پابندی لگا دیں سنیما ہاؤس نہ جائیں غیر شہری تقریبات میں نہ جائیں اتنا آسان اللہ کا ولی بننا ہم نے کہیں بھی نہیں سنا ہے حضرت والا سے گنا سے کام نہ کرو اور مزدوری دیں یعنی گناہ کے کام نہ کریں اللہ کی نافرمانی نہ کریں اور مزدوری لے لیں دفعہ اپنے میں شیخ کو مسجد حضرت کے خدم بیٹھا اور کی نگاہوں کے سامنے بیٹھا حضرت والا کو اس فارغ نہیں تھا اٹھایا اور پورا بہت ڈر سے سرمایا گیا جان دے دو جان دے دو محنت تعالیٰ کو ایک لمحہ بھی ناراضی کرو جان دے دو اللہ تعالیٰ کو ایک لمحہ بھی ناراضی کرو کبھی نمائندہ والوں کی اللہ تعالیٰ ایسی باتیں نہیں کروا دیتے ڈائریکٹ دن ہو جائے وہ بات اتنا دل ہوتا نہیں ایسا کہ اور اس کے ساتھ بہت زندگی تبدیلی آئی ہے زمین سے اتنا کرواتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کام ہی اتنا ہی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جو بھی یہاں پر آتی ہیں تو اسلام بھی کرانی فکر ہے کسی کو اپنا مسئلے بنا ہے تو اللہ تعالیٰ کروڑوں جانے کا سما بیمار کی کمزوری ہے اس سے تو کوئی اتنا ہی کا مطلب آ رہی ہے بندرگی کی میں بیمار ہوں لڑکوں کو دیکھتا ہوں سب چھوٹے بلندیاں کرتا ہوں اچانک اچانک اچانک کی جگہ یہ ہے تو یہاں پہ کاما جاتا ہوں یا پھر جو ہے ڈیکوریشن پہ جو ہے نکلا میں جاتا ہوں تو اتنی ساری اچانک اینک میں اچانک میں اتنی ساری بندیاں کرتے ہیں حضرت والا کو نہیں بتائیے صاحب کو بتائیے دوارا کے سارے پروگرام میں تو جن کو حضرت والا پر جس کا اعتماد ہے میسا پر اعتماد ہے جس سے ملازمت ہو اس نے اپنی اطلاع کروائی اپنے آپ بتائیے ہمارے کیسے ہیں بیوی سے ہمارے معاملات کیسے ہیں ماں باپ سے معاملات کیسے ہیں ہمارے اور ہمیں غصہ کتنا غصے کو ہم کتنا کنٹرول کرتے ہیں جب غصہ آیا فون نافذ کر دیا ہمارے چہرے کے تاثرات کیا ہو رہے ہیں لوگوں سب نے بیاں کرواتے ہیں دوارے کی بات یہ سب بہت ضروری بات ہے کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ استعار کے لیے آئے ہیں اور اگر صرف جو آگے آ جانے سے فائدہ تو ہوگا نہیں مگر جب تک اپنے حالات ہی بنائیں گے تو استعار نہیں ہو سکتی خود کا کچھ اس ہوتی چاہیے کوئی آگے بڑھیا تو بتائیں گے تو ضرور اپنے حالات یا پھر سب کے ذریعے استعار کروانی ہے گارنٹی پوچھ سکتے ہیں ہم اس کے بعد اگر شاید وہ لے لیں گے تو یہ ساتھ کو کمزوری بھی ہے گارے سے وہ لانا ہوتا ہے تو روگوں کو جا کر دیے بہتر نہیں کہ ختم کیا جائے نرمی صاحب والے کسی بھی خادم سے مناظر ہو اس سے اپنے نفس کی اطلاع کروائی جائے روگ کی بیماریوں کا علاج کتاب لوگ روزانہ ہو دفعہ اور نیڈی لیول کا کاروبار اس کا اس میں ساری لکنگ علم ملن والا چھبیس سر آئی جانے میں ساری بیماری ہوئی تو جو بیماری اپنے اندر پائیں اس کی چیز کروائیں فجر کی نماز اچھا آج کل جلدی ہو رہی ہے بہت سے لوگ اس کو پتہ کر دیتے ہیں آپ نرس بھی یاد ہے یا پھر اس میں مدد کر رہے ہیں اس کی کی فکر کرنی چاہیے یہاں پہ آنے کا مقصد مانتا ہے اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ صبح ہی وہ بولے تو ہم تو گنہگار ہیں ہمارے دوارا سے کہہ سکتے ہیں دوارا کام ہے پانچا جو ہے گنہگاروں کی بنا کر رہے ہیں باہر تو پھول کے دامن میں بھی چھپا رہتا ہے نا تو اس لیے پریشانی ہو چاہیے بہت سے لوگ یہاں پہ آتے تھے بہت پرانے پرانے لوگ وہ آنا چھوڑ دیا اور فن سے گنا ہونا کتنا ہی کبیرہ گنا ہو جائے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہر دوارا کا کیرینس کو کیا جا رہی ہے بہت زبردست چیزیں فرماتے ہیں کہ تو بازن بب بولے دل کسوبت میں چاہن بب بول رہے دل کسوبت میں جاؤ تعلیم بھی آتی ہے اور اپنی خواتین کو بھی لائیے دھیان دینا عشا کی مجلس میں روزانہ موجود ہے میں تو خواتین آتی ہیں وہاں پہ آنے سمے اپنے گھر والوں کو بھی نیند بنانے کی فکر دیتے ہیں اپنی ہم کو اپنی والدہ کو اپنی اہلیہ محترمہ کو ان کو بھی اللہ والی کی کیا کرنی چاہیے خواتین بھی یہاں پر آتی ہیں تو کیا میری مسجد میں آئے بار ہمارے بیان ہوتا ہے دی مسجد میں ان شاء اللہ مولانا مدر صاحب کا صاحب ہر خواہی صاحب تھا سے ماشاء اللہ تو اس سے بھی ملاقات کریں گے کہ میں ان کو دیکھتا ہوں جو مدینہ دیکھ آئے ہے کہ جو ماشاء اللہ جو اتنے بڑے اللہ ہے ایک ہی بیٹے ہیں ہمارے اللہ والا ہمارے ایک بیٹا ہے میں لاکھوں میں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی قدر ہوتی ہے اللہ فرمایا اللہ والوں نے ایک دفعہ حضرت والا فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر اپنے سب دوستوں کو اور یہ کے تک دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے دوست سب جو ہے منتہا ترتیمین تک پہنچے یہ یعنی اپنی زندگی اپنی حیات کے اندر اور زمین مطلب زیادہ ہم سب پہنچ سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہمارا تو میں اپنی آواز پہ نظر مت رکھو اللہ کی رحمت سے مانگو اپنی آواز میں تو ہم کوئی اپنے عمل پہ میں تو نہیں پہنچ سکتا اللہ کی رحمت اللہ کا فضل اللہ کی مشیت اللہ کا کرم اللہ والوں کے پاس آتے رہے اطلاع کرواتے رہے ان شاء اللہ ان اللہ کا فضل ہو جائے تو اس لیے جو ہے یہاں پہ گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلد فرمانے اللہ فرماتے اس دعا میں جان جلا دو کہ اللہ ہمیں ایسی حیات اور ایسی لائف اور ایسی زندگی ادا فرما کہ زندگی کی ہر ہر سانس آپ سے سکھاؤ اور ایک سانس بھی ہے اللہ آپ سے وقت گناہ گزارنے رکھتے ہیں ایسی ضرورت ہم نے کہیں سنی بھی نہیں اور ہم لوگ سب یہ زندگی گزار سکتے ہیں بے شک باہر بہت فارشی اور یعنی ہے کراچی کا ماحول میں یہ پتہ نہیں چلتا لڑکا جا رہا ہے لڑکی جا رہی ہے <laughs> نظر ہوتی ہے تو فوراً جیسی ایک نظر ہوتی ہے اور عورت سے پڑی اور یہاں جو ہے اچانک نظر میں وہ نظر ایک تیر کے تیروں میں سے تیر ہے زہر میں بھجا ہوا تو کچھ نہ کچھ تو اس کے اثرات دل میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ یہ عالم پانی وہاں تو اس وغیرہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی چوریوں کو اور دلوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے جیسے ہی آنکھ خراب ہوتی ہے بہت اثر دل پہ پڑتا ہے اس لیے کوشش یہ کریں کہ یعنی گھر خاندان سے نکلنے سے پہلے جو بیان ہے ان کا یا جو گھر کے اندر ہے دار علیہ میں ارادہ کریں ارادہ کر کے نکلیں کہ اللہ میں جان دے دوں گا اور ایک نظر بھی خراب نہیں کروں گا پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ مزہ آتا مذہب بچے جو پھر بچے ہیں ہنستے اور ہنساتے ہیں جب دن پر آ جاتے ہیں اپنا حکم چلاتے ہیں میرا بھی چھوٹا بیٹا ہے تو بچے واقعی بچے ہوتے ہیں ماشاء اللہ تو اپنے گھر والوں اب جو خواتین آئی ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ جو ہے جس طرح ماشاء اللہ دوبارہ فرماتے ہیں خواتین اگر چار دو عمل کر لیں تو شرعی پردے کا اہتمام کر لیں اور ایک شوہر کے حقوق کا خیال کریں شرعی پردہ کسے کہتے ہیں کہ نہ میرا مرد جتنے بھی ہیں خالوں میں پھوپھا ہیں تارے دار مچھر دار مامداد اور اسی طرح دیور جیٹ تو دیور جو ہے میں آتا ہے اس کا مفہوم ہے کہ دیور تو گویا موت ہے یعنی شوہر کا بھائی ہے گویا کی موت ہے اسی طرح بھابھی کی موت ہوگی کیا ہم سب لوگ بھابھی سے پردہ کرتے ہیں یا ہماری ہے بھابھی سے پیدا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اس سے تنہائی نہیں ہوتی اس کی فکر کرنی چاہیے نیچے یہ نہیں کہ داڑھی ٹوٹی یہ بہت مبارک ہے ماشاء اللہ مگر عورتیں اس کے بعد ہمارے اخلاق کے ہوں ہمارے معاملات کے ہوں ہمارے معاملات کے ہیں پیسے لے کے کسی سے بھول تو نہیں قرضہ لیا اور کو شکل بھی نہیں دکھا رہا ہے کے بعد اس سے بھی نہیں اس سے معافی مانگی تھی اس سے مہلت مانگی ہے بھائی میرے پاس میں پیسے نہیں ہے یا سو روپئے یا پانچ سو روپئے یا ہزار روپئے مانگ لیجیے اتنے میرے پاس پیسے ہیں میں آپ کو خراب ہوں میں تھوڑا لوگوں سے اور سب بھی دین کا حصہ ہے معاشرت بھی دین کا حصہ ہے تو اس کی فکر کرنی چاہیے ان شاء اللہ تعالیٰ بہت آسان ہو جاتا ہے دین پہ چلنا ویسے مشکل لگتا ہے مہار دوارا سمجھ کے جم دس ہو گئی مندر یہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو رام راہ میں چل گئے مہار دارا جی کسی دل کی صحبت جو ملی کسی کو گوبت میری پڑھنے سے مزہ آئے سب میری پڑھنے والا نے اس کو مجھے سے بہت افراد کروایا جی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو افسر اس سے آ گیا ہے جینا اس سے آ گیا ہے مزہ سب ان کے کسی پڑھنے دل کی صحبت مرتی ہوں انجام کے بچے بھی ہوں نہ بیگی کی ہوں ہو کے بچے بھی ہوں ایک مرتی داڑھی یہاں سے رکھنا اور ایک مٹھی داڑھی یہاں سے رکھنا اور ایک مرتی داڑھی یہاں تینوں طرف سے ایک مرتی داڑھی رکھنا اور یہ داڑھی میں چھوٹا سا بچہ رکھنا چاروں آئمہ کے نزدیک ہے اور داڑھی کو چاول برابر ایک مرتی سے کم کرنا یا داڑھی کا منڈانا چاول برابر یا داڑھی کا منڈانا ایک مرتی سے چاول برابر کم کرنا یہ حرام ہے اور چوبیس گھنٹے کا گناہ اور یہ ایسا گناہ ہے جو چوبیس گھنٹے سے عظم نے چھپا ہوا ہے روزہ مبارک پہ حاضر اردو صاحب کا بھی روزہ مبارک ہے تو تم کو تکلیف پہنچ ہے بالکل اردو شرمی نظر السلام پیش کرتے ہیں اس جواب کی شناخت فرماتے ہیں وہاں پہ جب ظاہر روزہ مبارک کے سامنے ہوتے ہیں بار سمایا کہ سوچو جن کی شفاعت کے ہم لوگ امیدوار ہیں ہر قیامت میں انہوں نے ہم سے پوچھ لیا کہ ظالم تم میری شکل میں کیا ہے نظر آیا کہ تم نے سارے آدمی کی شکلیں بنائی کرکٹ پلیئر کی شکلیں بنائی ہیرو کی شکلیں بنائی اور تم نے اردو کی شکل نہیں بنائی اور داڑھی رکھے شرمانا نہیں جی چاہیے شاہی جی والا صاحب کا شہر یہ ہے کہ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بد نما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی اور اللہ کا شعر ہے کہ جس کے چہرے پہ نہ ہو آپ ندی کی سنت کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا اور اللہ فرماتے ہیں دیکھو سکھ سبق حاصل کرو صرف گرو نانک کی محبت میں داڑھی بھی رکھتا ہے پگڑی باندھتا ہے امریکہ کی فوج میں جائے گا تو ویسے ہی جائے گا ہمیں حضول سے کی محبت اور تو اور گرو نانک کی محبت میں جاری رکھتا ہے یہ تو باتیں ہے یہ تو کافر ہے اور ہمیں حضر الم سے کیسی محبت ہونی چاہیے اس لیے ان کی محبت میں جو ہے جاری رکھنی چاہیے محبت کی ہے کوئی کی ضرورت ہی نہیں ہے حضرال الحال کی پر کی تھی اس کی جاری رکھنی اور ایک مٹھی ایک مٹھی کے بعد جو ہے کاٹنے کی مل جائے اور ایک مٹھی کے بعد کاٹ نہیں چاہیے ایک مٹھی کے بعد بڑی گاڑی رکھنی چاہیے پارٹی کو ایک انگل زیادہ رکھنے کی اجازت ہے اور پارٹی اور خدا کو دو انگل زیادہ رکھنے کی اجازت ہے باقی ہم لوگ جو ہیں ایک مٹی کے بعد جب ایک کٹھی زیادہ ہو جب دوسرا کروا دیتی کیونکہ مردوں کو داڑھوں سے گینت بچتی عورتوں میں تبدیل چوٹیوں کینت بچی عورتیں چوٹیاں کاٹ رہی مرد میں داغیاں کاٹ رہے ہیں موقف پر بعد آدمی کاٹنی مردوں کی طرح شادی اخلاقی اللہ تو پھر ایک کچھ داڑھی نے اور ایک کٹھی کی بات کاٹی اور لاہور کے سفر پہ ہمارے اعظم والا نام کا تو مالی لاہور سفر تشید میں رہے بالکل تین چھ آدمی کو دور کھڑا ہوتا ہے اور جو شمیم صاحب ہردوارا شادی میں موجود شادی سے تو انہوں نے کہا جی، سکون صاحب ہر دوارہ قریب آتے ہوئے جو ہے وہ شمار ہے کیونکہ ان کی داڑھی تو حضرت ہردوارا ہردوار نے شمیم صاحب سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ یہ قریب نہیں ہے ہمارے شمار ہے داڑھی نہیں ہے یہ بالکل یعنی ڈبل سنگل ڈور پھر ڈبل ڈور پہ کھوٹی اکھاڑ دو والا فرماتے ہیں سنگل ڈور پھر ڈبل ڈور پھر چھوٹی اکھاڑ دو یعنی ڈال ہو جائے پارے پر بال تو اللہ علیہ المائے ربی کو قریب دے گا وہ قریب آئے تو اللہ کو ماشاء اللہ سینے سے لگا دیا گلے سے لگا دیا اور پھر کھیت ہے ایک دن کھیتی بھی آ چھٹی یاد نہیں کرنا تھا اس سے ذریعہ ملتی ہے کہ اللہ والے اللہ والے تو اپنے آپ کو سب سے حقیق سمجھتے ہیں کسی گنہ گار کو حقیقت نہیں سمجھتے گناہ سے نفرت کرتے ہیں گنہ گار سے نفرت نہیں کرتے تو اتنا اس کا جو باپ باغ ہو گیا ابھی اللہ والے محبت کرتے ہیں اس سے گناہ سے نفرت ہوتی ہے گنہ گار اور اسی طرح جب جو جن کے گھر میں ٹی وی ہے اور جو گھر کے سربراہ ہیں اور ابھی تک ٹی وی نہیں نکالا ہے ٹی وی نکالنا چاہیے ہر بارہ کا حکم ہے بھائی آپ نے کیسے ہم لوگ بری بنے ہیں ٹی وی کے اندر رکھا مگر جو گھر کے سربراہ نہیں ہے اور جو جیسے والد صاحب ٹی وی دیکھتے ہیں اور جوان ہے گاڑی رکھی حضرت والا کے پاس آنا شروع کر دیا تو اب وہ یہ نہیں جو ہے وہ ٹی وی توڑ دے گا یا ٹی وی اٹھا کے پھینک دے کیونکہ والد صاحب نے ٹی وی خریدا ہے تو آپ جو ہے جس وقت ٹی وی جس کمرے میں کر رہا ہوں اس میں داخل نہ ہوں جس بار ٹی وی چل رہا ہوں اس کمرے میں داخل نہ ہوں ہمارے جو گھر کے سربراہ ہیں ان کے ادارے ہیں صاحبوں کا ادارہ ہے یعنی اور یہ جو ہے اس سے ہمارے بچوں کی ایمان تباہ ہو رہا ہے اس میں کرکٹ میچ کچھ کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے پاکستان کے میچز چل رہے ہیں آج کل لوگ ہمارے پاس جو میچز آتے رہتے ہیں ہم تو یہ اللہ کا شکر ہے اللہ کی برکت سے تو کرکٹ میچ دیکھنے کا شوق ہوٹل میں بیٹھ کے کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں تو بھائی اس پہ ہر اوور میں ایڈورٹائزمنٹ نہیں آتا ہے اللہ کی آس ہو رہی ہے صاحب کا نظر کے راجستان میں چلو نظر چلا کے بیٹھنا بھی جائیں گے ہے کیونکہ آپ گناہ کی مسجد میں شرکت ہو رہی ہے کوکا کولا کا ایڈ آ رہا ہے ڈیبنگ آ رہی ہے فائدہ عورتیں اس کے اوپر آ رہی اور حضرت نے سمجھا ٹی وی حرام ہونے کی دلیل کیا ہے قرآن ہی کیا رہتا ہے کل دن صلی ہے علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے سماجی اپنی بات نگاہوں کو نیچے رکھے تو مرد غیر محرم عورتوں کو دیکھا ٹی وی حرام ہو گیا اور کل دن ممینا کی یحد میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی عورتوں سے فرما کہ اپنی بات نگاہوں کو نیچے رکھیں حجل کا ہے پانچ سال یہ بیٹھے کرکٹ میچ دیکھیں اور باکسنگ ہے یا دوارہ فرما دیں بتائیے تو گیا مجھے وی دیکھنا کہ مرد غیر محرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں اور عورتیں غیر محرم مردوں کو دیکھ رہے ہیں یہ سب تقوا کا حصہ اور یہ فرض ہے جس طرح نماز پڑ جائے گناہ چھوڑنا بھی پڑتا ہے وظیفوں کی بڑی فکر ہوتی ہے ہم حضرت سے وظیفہ نہیں ہو رہا فکر رہا اس سے بھی اطلاع دینی چاہیے اور اس سے زیادہ فکر ایسی ہو کہ ہم کسی گناہ میں تو ملوث نہیں گناہ کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے بہرحال میں مایوس نہ ہوں توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے تعبہ کرنے والوں سے محبت کرواتے ہیں اور ایسے اس پہ پیار کروانا تھا جو انسان دعبہ کر لیتا ہے اللہ کا مرنا لمبا لبو تعبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گھر ہی نہ کیا وہاں اللہ تعالیٰ کوئی کہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ جو انتظام کیے گنا سے بک ہی پڑھوا سکیں ہمت کر کے اور جو شخص گناہ سے بچتا ہے مگر عورت اللہ تعالیٰ کو خیال سے ہی ہوا تھا زندگی کروں مزیدار عمل صالحا من کرے او انثى کا مؤمن فلنحيينه یہ بات جو ہم نے سورے کرے گا یعنی غیر عمل صالح سورے نہیں کرے گا یعنی ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں وہ نہیں کرے گا گناہوں والے عمل نہیں کرے گا اور نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت اور مومن ہوگا میں بتا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سے ضرور باز اور مزیدار سے نئی دن سنائے گا اور دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے سب سے بڑا مزہ کیا دل کا سکون مل جاتا ہے یہ انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہے کافی بھی زیادہ ہے سکون سمجھتا ہے کنڈیشن سے سکون مل جائے گا کسی گاڑی سے سکون مل جائے گا نہیں سکون ملتا ہے گناہوں کو چھوڑنے اللہ کی نافرمانی چھوڑنے سے سکون ملتا ہے اور جس کو اتنا سکون ملتا ہے اس کو بیان ہی جا سکتا گھر دوارا گھر کتنا ہے تاریخ ایک گنا کرتے ہیں ایک بلیک دوسرا گنا کرتے ہیں دوسرا لگ جاتا ہے بہرحال توبہ کرنے سے سب معاف ہو جاتے ہیں مگر اس کو سماج میں ہونا بھی ہونا تو نہ ہے تو اس لیے اور جو توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں اور جو افراد بندے ہوتے ہیں افراد بندے کون ہوتے ہیں جو چھوٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتے اللہ دین اللہ سر ولا یا جو کو بھی تکلیف نہ دیں تاکہ بیوی کو تعالیٰ فرماتے والا کہ خصوصاً اللہ والا بیویوں کے ہمارے خصوصی بہت ہر جگہ نصیحت سمانے اپنی بیویوں کے بارے میں خبردار ہو ان کی مجھے نصیحت فرمائیے تھا کہ لاکھ بتائیں وہ بیوی کی لاپ معاف کر کیونکہ وہ بیوی جو ہے وہ والا ہمارے آدھی اثر کی ہوتی ہے اور بڑی بڑی اثر والوں کی اثر ہو رہا ہے تم میں سے بہترین کر ہو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے ہاں املاک کا پتا گھر کے اندر چلتا ہے ہمارے املاک بیوی کے ساتھ کیسے بیوی کی پٹائیاں کر رہے ہیں اس کو غصہ کر رہے ہیں اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں طلاق کی ارے بھائی اللہ پہلے اللہ سے نظر رکھو کہ اللہ کی بندی ہے تمہاری بیوی بعد میں اللہ کی بندی کہہ رہے ہیں اب تو نکاح ہو گیا اب پوری زندگی تمہارے ساتھ رہے گی اس کی ہمت کر کے اس کی کڑوی کڑی باتوں کو برداشت کر لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ملک اتنا کریم کریم شوہروں پہ آگے والے رہتے ہیں ویا بلی کو ہوں نہیں ہوں اور بطل پلاٹ زمینیں شوہر عورتوں میں بالے والے ہیں پھر آگے فرمایا پر آنا رہا ہوا نہ کیوں نہ کریم اور مغروب ہوا پھر اس بات کو عقل رکھتا ہوں پسند رکھتا ہوں کہ رہا ہوں چاہے عورتیں میرے اوپر والے آ جائیں زن مریدی نہیں ہے <laughs> یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان شان ہے اورلاحم الرقول علیہ البا میں اس بات کو پتہ نہیں کرتا اب کما پالا علی صاحب السلام کہ میں بد اخلاق اور برا ہو کر بد اخلاق ہو کر اور عورتوں پر غالب آیا ہوں کو سرما رہے ہیں تو اس لیے ہمارے اخلاق بلند ہونے چاہیے مجھ سے وہ ٹھیک ہے کتاب ہے یہ صاحب مجھے پورے پٹھان تھے مگر ہم سب مسلمان بھائی بھائی پٹھان ہو ہو پنجابی ہوں کہ مکرانی ہو کوئی بھی زبان بولنے والا ہوں ہم سب مسلمان بھائی بھائی نا آپس میں محبت ہونی چاہیے تعصب دل نہیں رکھنا چاہیے بہرحال ان کا غصہ اگر زیادہ ہوتا ہے اٹھارہ کے اندر سے میں بہت پٹائی کرتا تھا اپنی بیوی بہت زیادہ والا ہی کئی سب کتاب ملتے ہیں علاج الغذب علاج الغذب کتاب ہے بڑی زبردست کتاب ہے سارے تو انہوں نے تین چار دفعہ ختم کیا ماشاء اللہ بہت نرم علاج ہو گئے غصے کو اثر پہلوان یہی ہے جو غصے کو پی جائے بڑی خطرناک بیماری ہے غصہ جو ہے اس سے ایسی خطرناک بیماری ہے کہ ملی کو شیر سے لگا دیتی ہے شاعری کو شاہ سے لگوا دیجیے بیٹے کو باپ سے لگا دیتی ہے اور بیوی کو شوہر سے لگا دیتی ہے یہ ایسی خطرناک بیماری ہے اس کا علاج ضروری ہے کہ کسی شیر سے حضرت والا ہمارے نام کا تمام موجود ہیں ان کے قابل موجود ہیں ان سے اپنے نفس کی اطلاع کروانے کی بھی شکر اپنے حالات کی اطلاع کریں اور ان سے اپنی اطلاع کرائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری دوست کے ساتھ ہماری ایک نظر کی بات ہے اس بارے بتایا تھا پر عمل کر لیں آخری میں آخری والا کی جو مجالس ہے تو یہی کما کرتے بس ایک کام کر لو کہ نظر کی بات کر لو یعنی تو ان شاء اللہ جرنی کی اپنے انتہا تک پہنچ لو کے دل سے فرمایا میں نے خود اپنی سنبھالا کی بات فرمائی تو نظر کی بات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نظر کی بات نہیں کرتا اس کو تین برے غلط ملتے ہیں پہلا برا اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام کی کیوں ہے کچھ دن ملینا یا خود ملنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیے اپنی بعض نگاہوں کو جھکا لیں وہ ایم فضو غرو جاؤں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں تو اپنی جو نظر کی حفاظت نہیں کرے گا اس کی شرمگاہ کی حفاظت کیسے رہے گی بھائی حکیموں کے پاس گا ان مفتی شاد فرما دیا جگہ جگہ لکھ رہا ہے شادی سے پہلے بھی ملیے اور شادی کے بعد بھی ملیے تو کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ ایسی قوت فرمائیں گے نظر کی حفاظت کی برکت سے کسی کیونکہ حکیم کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی بلکہ یہ نظر کی بات کریں گے شرمگاہ ہی بات ہو رہی ہے اور پھر نمازوں میں بھی مزہ آئے گا نمازوں میں خوشی و خدو آ جائے گا دل میں ایمانی ہلاوت آ جائے گی اور پھر اللہ والوں کی مجلسوں میں بھی مزہ آئے گا نظر یہ بات کر کے پہلا برا برا لگا کیا بنتا ہے اللہ صلی کا نام کرنا دوسرا برا لگا آنکھوں کا ذنا کار آنکھوں کا ذنا کار صفائی کی روایت ہے ذنا آئی نہ اس کا علم ہے ذنا آئی یا نظر نظر یہ ذنا ہے آنکھوں کا نظر والی ہی اس کا بیان فرمایا کہ ذنا کو مقدم فرمایا تاکہ میری عمر خبردار ہو جائے ذنا ہوتا کہ اس کے پہلے نظر پڑی نظر پڑی اس کے بعد یہ داڑھی روکی ساتھ اس کا ہوتا ہے جس میں میز کے پہلے آ رہے ہیں اور ہمارا کتنے پر یا خطوط آ رہے ہیں جس اپنی داڑھی ٹوپی ٹوکری رسوا ہو رہا ہے محرموں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں بتائیے بھائی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں اتنی خطرناک بیماری ہو رہی ہے آج کل کے قیامت کو اس کا زمانہ ہے میں نبی صاحب السلام سے بہت ہوتا جائے گا پانچ اور بہانی بڑھتی چلے گی عجیب عجیب لوگوں کے خیالات ہوتے چلے ہیں اس لیے بڑی ہمت کر کے نظر چکائی اور آنکھوں کا بنا کار اور تیسرا برا لگا کیا کہتا ہے منظور جہاں اللہ اور ناز پر منظور رہے ہیں مصور طرح کا سوارا کہ رانا تو ایسے شخص پر جو بل کرتا ہے اور جو عورتیں اپنے آپ کو نظری کے پیش کرتی ہیں یعنی جو عورتیں جیسے کچھ عورتیں بھی آئی ہوں گی اگر آپ کو پردہ نہیں کرتی تو وہی خبردار ہو جائے گی کو فرما رہے ہیں جب آپ بے پردہ نکلتی ہیں چہرے کو کھول کے نکلتی ہیں تو سو مردوں نے دیکھا سو مردوں کی لانت آپ کے سو دفعہ حضور سر کی لانت پڑی بتائیے حضور سر کی بندوا کو برداشت کر سکتا ہے جانا تھا ایسی عورتیں جو اپنے آپ کو نظری کے پیش کریں بہت سی عورتیں بولتی ہیں اجی دل صاحب ہے نظر تو آگے مریض صاحب بیٹھے کے نہیں کراؤ آپ کا دوسرے مارکوں کو مبتلا کریں اور بہت سے اوریجنل تو کا ہے ہمیں لوگ کیا دیکھا جائے کا نا گوڑی ہو زیادہ روایتی نہ کالی کو دیکھو نہ گوڑی کو دیکھو اسے دیکھ لیتے انہیں رنگ بڑھیا نزادہ کی ماتھی آئی نزادہ سماجی مجھے نیچ نہیں آتی میں ڈال دی ساؤتھ افریقہ میں نہ دیکھو کسی کی بھائی کھانی پڑے گی ولیم فائیو وہ خراب ہو جائیں گے تمہارے دوائی اور جگر میں گھسے گا اس کا نائن ولیم فائیو ایک دوائی جس کو کھا کے نیند آتی ہے ظاہر بات ہے جو ہردوار دوارہ سمایا اور اس کے عذاب الہی عشق مجازی اس کے مزاجی لڑکے لڑکیوں پر یہ عذاب دے ہے لا امور روپی یہاں آواز آیا جیسے چودہ میں اور دوسم میں ہوگا کہ نہ موت آئی نہ حیات آئی اسی طرح عاشق مجاز کی حالت ہوتی ہے ہر وقت پاگل مسئلے کی طرح پریشان رہتا ہے بہرحال اگر کوئی عاشق مجاز یہاں وہ پھر موجود ہوں پریشان نہ ہوں توبہ کر لے یہاں پہ آتا جاتا رہے اگر انہیں تم آتے جاتے رہو گے محبت کا پھل اپنا پاتے رہو گے ارے محبت کا پھل جب وہ پانے لگے حضرت والا کو چھوڑ کے کیوں جانے لگے پہ ہاں، ہاں۔ اتنی پیار ہے حضرت والا ہمارے کہتے ایسا نورانی چہرہ تمہارا تھا دیکھتے ہی اللہ یاد آ تھا حضرت والا کو دیکھ کے لوگوں نے اسلام کیا غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ایسا نور ہے چہرے اپنی جوانی اللہ کا فکر کی

نہرو چلے جیسا زیادہ کیا درد سے بماری سے مسئلہ ہے درد درجنت نہیں ہمارا روم ہے سبحان اللہ عشق کی آگ لگی اس کے اندر جو کتاب ہے درد سے درجن ملا روم اس میں عشق کی آگ لگی ہے اور تو اب نظر کی بات اس نے کرنی ہے بتا کے مسلم کرتا ہوں دوبارہ فرماتے ہیں ہم مردوں کو میں چرچی سے بماری سے آلردار شاہردار چچردار اور بھاگی سے اور ساری ساری بولتی آدھی کروانی ہوتی ہے آدھی کرواجی نہیں کرتی بیوی کی بہن کا نظارہ تھا ساری کی نہیں ہوتا کیونکہ آج کل گاڑی کا استعمال ہوتا ہے سایہ دار بہن تو بیوی کی بہن سے نہیں پڑتا ہے اور بھابھی نہیں پڑتا ہے آپ بہت سارے یعنی چار پانچ بھائی رہتے ہیں اور بھابھی بھی چار پانچ گھر ہیں چھوٹے گھر ہیں کیسے پردہ کریں گے صاحب احرام میں چار بڑے بھائی ہوتے ہیں تو اس کی کیسے پردہ کریں گے اس میں یہ کہ جب گھر کے اندر داخل ہوں تو بولتے بھابھی پردہ کریں کتنی ماڈرن بھابھی ہوں کھول کے گھومتی مولانا ان شاء اللہ اس کو شرم کرائے گی آپ نظر چھپا کے گزرے اگر وہ بولے ارے مولوی صاحب ہم پردہ وردہ نہیں کرتے آپ ہمت کر کے نظر چکا کے گزرے آپ یہ عمل کیجیے یہ عملی تبلیغ جو ہے ہار لگا رہی ہے لوگ بولتے ہیں ہم سے پردہ نہیں ہوتا صاحب کیا ہمارے سب بھاگی یا ہمارے سب ایک ساتھ رہتے ہیں ہمت کر کے گھر کے اندر صاحب ہو تو اعلان کر دیجیے کہ بھائی بھابھی آپ پردہ کر لیجیے ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑا بہت تو کم از کم تو پردہ تو ہو رہی لیکن بھابھی صاحبہ اور باغی جو جو بھائی سن رہی ہیں کہا جاتا ہے بہت سارے بھائی آتے ہیں وہ کیسے پتا گے ہمارا دبائی یہی ٹھنڈی رات کے بیٹھ جائے یہ تو ایسا کوئی اسلام کہتا مطلب فٹ کے ساتھ میں کوئی دیور آ جائے تو ٹھنڈی رات کے اور سارا بیٹھ جائیں گے کیسے یہاں پہ کھانا پکاؤں ہزار ولی گھر بنانے والے چار مان میں لکھا ہوا ہے کہ عورت جو ہے بڑا دوپٹہ لے لے اور اچھی طرح سنگر نکال کے گھر کے کام کاج کرتی رہے کہ چہرہ بالکل نظر نہ آئے چہرہ نظر نہ آئے اور گھر کے کام کاج کرتی رہے اور دیور سے نہ ہو تنہائی نہ ہو تنہائی کے ساتھ اور اور جو ہے اپنی جو ساتھ صاحبہ ہے اس کے ذریعے کھانا پکوانے ان کو اس کو دیور کو کھانا نہیں دینا چاہے اس طرح احتیاط کرے اور مدد کی بڑی نہیں کنڈی آ کے گئے اچھی گھونگھٹ نکال کر اور میرے گھر کے کام کاج کرتی رہے کہ چہرہ بالکل نظر نہ آئے نظر والے بہت اچھا مشورہ اس کو مجھے اب جو کچھ بچے بھی آئے ہیں تو ان کو ہر والا سائن والا صاحب کا شعر ہے کہ بچوں کو یہ شعر یاد کرا دیں تو کہ ابو ابو داڑھی رکھنے ذائقہ سنت کا بھی چکنے چھوٹے چھوٹے بچے ابو کے کنی شعر دیکھیں گے اور بچوں کو یہ شعر یاد کرا دیں گے تو ابو ابو کو شرم آئے گی کہ بچہ مجھے سبق ہی سکھا رہا ہے سبحان اللہ میں اس کو بہت جگہ بیان کیا اور اللہ ابو دائی رکھنے ذائقہ سنت کا بھی چھ اور چھوٹی بچی کو یہ چلیاد کر ابھی ہمارے ہمارے پانی جی آئی تھی چھوٹی تھی اس کو بھی یہ یاد چلیاد گھر میں یہ سے جو پڑھ رہی لگی آئیں گی ہمارے گھر پہ تو وہ یہ چل پڑھے گی اور بچیوں کیا کیا یاد کرائیں گے کہ امی امی پردہ کر لے امی امی پردہ کر لے نیکی سے اب دامن بھر لے میگی اب دامن بھر گھرے اور بہت سارے مسئلہ کرام اس جگہ جمع ہو گئے وہ فرمایا تھا وہ انہوں نے وہ سوچ رہے کہ آج کل جو ہے وہی دین جو چودہ سال پرانا والا دین ہے وہ کہاں پیش کیا جا رہا ہے اور فان کار گاڑی اچھا دیا ہزار جی وہی دین پیش کیا جا رہا ہے جو روش آسن والا دین کا اور وہی دین ہی اندر دین ہے ماڈرن دین کام نہیں آئے گا میرے چھوٹی گاڑی چل رہی ہے اور ماڈرن بن کے چاہ رہا ہے دین کوئی تبدیل تھوڑی وہ دین تو قیامت تک وہی رہنا قیامت تک یہ پانچ نہیں پائے گا قرآن مجید قیامت تک یہ تو قیامت تک یہ حکم رہے گا نظر کی حفاظت لوگ بولتے ہیں ہزارہ کماتے ہیں لوگ بولتے ہیں نہیں لیا نہ دیا دیکھی تو لیا مودی صاحب کیوں ٹائم لے کے دوڑا رہا ہے تو حضران کرما لیا دیا ہے بھائی تعلیم ان میں آنکھوں کے ذریعے یہ بند نظری کے ذریعے حرام نظر رپورٹ کی دن کے اندر اور اسی طرح ہم جو مرد حضرات ہیں وہ لڑکوں سے بھی کی ہے ہمت کریں حضرت والا دیکھیے ہمیں حضرت والا کے پوری زندگی سبق دے دیتی ہے اس کی گھر والا جو ہے لڑکوں سے بھی احتیاط کما ہیں پندرہ سولہ سال کے جو نوجوان ہیں لیڈیز لڑکے ہیں ان سے احتیاط کرنی چاہیے اور امام کو رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمۃ اللہ کو اپنے درد میں پیچھے بٹھاتے تھے جب خود دیکھا ہی نہیں تھے کے داڑھی نکلی بھی نہیں لکھی رات نے جب دیکھا روشنی میں دیکھا داڑھی نکل آئی تو پھر اپنے سامنے دی حضرت والا یہ احتیاط کرواتے تھے اور ابھی تک یہ تقوا ہم نے حضرت والا کے اندر پایا لوگ مذاق اڑائے تو گانے دیجیے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی صحبت میں آتے جاتے ہیں تو ہم نہیں کریں گے تو کون کرے اتنا یہ زمانہ یہ گناہ بھی عام ہوتا چلا رہا ہے کہ فٹور کے پاس بات کر دیا ہے آپ کے بارے میں گلا نے بھی نہیں ہے کہ ایسے لڑکوں نے جن کی طرف دیکھ کے جن مہنگا ہوتا ہے ایسے لڑکوں سے بھی احتیاط ہے اللہ تعالیٰ اور نظر بچانے سے ملے گا کیا من کہا کہ مقابلہ افغل تم اندازہ تو ان کی پتنی ہو تو ہمارے ان کا کہ جس نے اللہ کے خوف سے نظر بچا لی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کی حلاوت سے بڑھ رہے سبحان اور جب ایمان کے علاوہ دل میں علاوہ دل میں داخل ہوتی ہے پھر کبھی نہیں نکلتی پتی ہی اشارت کی نہ بچا ہی حسن خاطمہ اس یعنی میں حسن خاطمہ کی بشارت رہت اس کی زبردست ظاہر کی بات ہے جو شخص اتنا غم اٹھائے گا کہ جیسے پل جو غم سے ہم گرار نہیں آپ یعنی یہ غم کون سا غم ہے گناہوں سے بچے غم اس میں بے شک اور اس کو میں ایک بات کیا کر دوں ہمارے بہت زیادہ ہمارے چیئر بھی لگایا تھا گی اپنے سر کے اوپر ورنہ خشکی پڑ جائے گی رات کو ٹوٹ کے تو اور نظر آنے لگوائیں گے کچھ بڑھ جاتی ہے پھر غصہ آنے لگتا ہے مزاج بہت نہیں رہتا آٹھ گھنٹے نیند پوری کریں ہم لوگ اپنی آٹھ چھ گھنٹے نیند پوری کریں اور جو جن کا زیادہ دماغی کام ہے وہ آٹھ گھنٹے نیند کریں نیند بھی پوری کرنی چاہیے ورنہ مزاج غیر موت ہو جاتا ہے پھر بجلی سے چڑچڑا پن بچوں سے پن چماٹے لگا ہیں بچوں کو یہ سب خطوط آتے ہیں جب نہیں رہتا یہی ہوتا ہے غصہ <laughs> آنے لگتا ہے زیادہ چڑچڑا پن ہو جاتا ہے ہر وقت چہرے اس سے بھی آتا نظر آ رہے ہیں اس لیے اس کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی کے عطا ہماری یہ سب چیزیں کیسے آئیں گی اللہ والوں کی مرضی سے ہمارے آتے جاتے رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بھی اتنا ڈرواتے رہیں گے ایک دن ہماری زندگی ہیں سب کو دعائیں مانگنے کا بھی جواب کرنا چاہیے اللہ ہمارے تک ایک ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے ایک ایک گھنٹے اور آدھے آدھے گھنٹے تیس تیس منٹ پچیس پچیس منٹ دعائیں کماتے مگر کے اندر زیادہ میں لمبی دعائیں چاہیے اور کمزور لوگ جو ہوتے ہیں خواتین بھی آئی ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے ایک یہاں پہ جو آنے والے ہیں اللہ اپنا فضل اپنا گرم اپنی مشیت اور رحمت شامل آپ ہماری مرتے دب تک ہلوا رہے جوڑ کے رکھی یہ منامہ نہیں من میں شیطان بدگمانی کے ذریعے گناہوں کی حاصل سے دور کروا دیتا ہے پھر لوگ پتہ ہی کہاں جب یہاں نہیں آئیں گے تو پھر غیروں کی مسجد میں جائیں گے جب منامہ نہیں بندوں کے پاس نئے بندوں کے پاس نہیں آئیں گے پھر غیروں کی مسجد میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں ایسی باہر کے لڑکوں میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں پھر انسان کہاں سے کہاں چلے جاتا ہے پھر مالی ہو جاتا ہے اللہ والوں کے پاس آنا چھوڑ دیتا ہے جو ریا اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بڑھ دیجیے بہت فرما دیجیے اللہ ہم نے ہر بارے کی ناک اٹھائی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر جو عمل نہیں کیا آپ ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ تعالیٰ کی کام کی تعلیمات میں ایسا ہمیں معاف فرما دیجیے ایسا ہمیں وہاں کے نصیب فرما کے وزرا کو پہچان سکیں اللہ والا کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق ادا فرما دیجیے اور قدر یہی ہے کہ ہم کی جان لگا کر کرتی تعلیمات فرمائی کرنے کی توفیق ادا فرما دیجیے یہ ایسا کہ میں بھی سب سے زیادہ موضوع ہے اللہ والا کی اور والا کی اولاد کی بھی ایسا ہے اللہ کرنے کی توفیق ادا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ جان سے مال سے ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ خوش ہو رہی ہے اپنے خوشی والے نصیب فرما دیجیے اپنی ناراضگی والے سے بچا لیجیے یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو جو بڑھتی ہے آپ سمجھتے ہیں ہمارے ایڈوکریشن بات دیجیے کو ظاہر فرما دیجیے اخلاق ادا فرما دیجیے درد دل ادا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ پکو والی حیات ادا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ حضر مادہ کو پڑھو پڑھو پڑھو پڑھو جانے ادا فرما اے اللہ تعالیٰ خوب لمبی عمر طویل عمر ایک سو تیس سال کی عمر صحت ہے آپ قبولی سرد محل ان کی زندگی برکت ادا فرما دیجیے بیس آپ کا ہے اے اللہ آپ کو کن فیصلوں کی تجلی فرما دیجیے اور امین صاحب کے کو ڈائریکٹس میں نجات ادا فرما دیجیے مکمل صحت ادا فرما دیجیے ہمارا مدر صاحب کو ہر بار ہمارا ابراہیم صاحب کو اور جان کو اور جتنے ہیں ہمارے گھر والے اور ان سب کو خوب خوب خوشیاں ادا فرمائیے خوب خوب یا اللہ تعالیٰ کو ہر لمحہ خوشیاں دکھائیے ہر غم سے بچائیے اور یا اللہ تعالیٰ ہمیں جب خانقاہ میں آئیں تو اپنے آپ کو بالکل مٹا کر آئیں یا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی کافی ادا فرما دیجیے اصلاح کی نیت سے آنے کی ہیں ٹاپی ادا کرا دیجیے یا اللہ تعالیٰ نیت سے خوش کرا لیجیے اللہ تعالیٰ اور یہ اللہ والوں کے دینوں میں جو درد دل ہے اور جو تعلق محنت کی دولت ہے یہ اللہ کو ذرا ہمیں بھی اللہ فرما دیجیے اپنے اندر سے اللہ تعالیٰ اور تو نفل پر پڑھ کر روزانہ والا کی تحصیل ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور یہ اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو آئی ہیں ان سب کو بھی اپنی احمد اللہ والی راضیہ بندیاں بنا دیجیے جس میں یہ کوئی محروم نہ دعائیں ہیں کہ اللہ جو بھی خانقاہ میں آگے محروم نہ جا اللہ ہیں بھی محروم نہ اللہ ہمیں بھی کروا کے اور یہ صرف یقین کی سطح انتہا ہو جاتی ہے ایسی حیات کہ زندگی کے ہر ساتھ آپ سے نگر ہو اور ہر ایک ساتھ بھی آپ سے غفلت اور گناہ میں نہ گزرے غصے کو پینے والا بنا دے معاف کرنے والا بنا دے احسان کرنے والا بنا دے دلوں سے دکھ اور پینا اور شرط نکال دیجیے مال کی محبت نکال دے دنیا کی محبت نکال دیجیے آپ ہمیں اچھی اللہ اپنا بنا دیجیے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنا پیار نصیب فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اور جتنی نبی صاحب السلام کرام میرے نئی بندوں نے مانگ کیا تھا فرما دیجیے اور جتنے شروع سے بنا سارے شروع سے بنا فرما دیجیے بہت سے لوگ بیمار ہیں سب کو شہر سے قابل آج رنگ فرما دیجیے اللہ تعالیٰ جس کی ہے حاجت پوری فرما دیجیے اور بارہ اکبر مہینہ لاڑی ہے